پریشان حالت میں آئے یہ جو نازل نہیں ہوں یہ لوگ شاعر لوگ جو ایسے گھومتے رہتے ہیں خیالات اور فکر کی دنیا میں اور فول ہانکنے کے لیے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے فرما جب وہ پنکھڑی بیس سال بعد ہتھکڑی بن گئی اب کیوں نہیں جاتے اس کے قریب یہ سب تخیلات ہیں بیکار لیکن جو صحیح شروع ہو رہا ہے شروع ڈر گئے صاحب کرام یہ ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے آج ہم سنتے ہیں آج ہم سنتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے اچھا ہاں دیکھو پناہ کے لیے یہ بات ہے سب اپنے لیے لیا بھی انہوں نے سنا تھا لیکن اپنے اوپر منتخب کیا خود سے نہیں اس کو الگ کر دیا کہ ہمارا تو یہ معاملہ ہی نہیں کوئی اس میں نہیں یعنی فوراً ڈرتے ہوئے آئے کہ ہم تو شاعری کرتے ہیں قرآن نے یہ فرما دیا یہ بیکار خیالات کی ابتوا کرتے ہیں علم تران فی کلی فیگل یہی مون ایسی وادیوں میں گھومتے پھرتے تخیلاتی زمین و آسمان کی اولادیں ملانا میں طوفانوں کا رخ تو موڑ دیتا پلک سے توڑ لاتا سب ستارے کنائی گر وہ میری چھوڑ دیتا <laughs> اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ورنہ تو میں اس کے لیے ستارے توڑ کے لے آتا شاہی ہمارے سناتے ہے نے کہا کہ ہم تو تمہارے لیے تاڑا توڑ کے لے آئیں گے آسمان اس نے کہا پہلے نارا تو صحیح کر لو کہ اب تارا توڑ کے لائے گا جی اس بات میں یہ ہے ایسی شاہی یفعلون وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں ان یقولون وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں بس زمین و آسمان کی خدا میں ہیں دی ملا دی اور تصوف کے بڑے بڑے مضامین بیان کر دیے یہ مسائل تصور غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو خار ہوتا اس دور کے شاعر نے اس زمین پر ایک بہترین شعر کہا اور وہ بھی مر گیا بیچارہ پروفیسر منظور حسین شور یونیورسٹی میں رہتا تھا پروفیسر تو پروفیسر ہی ہوتے ہیں لہذا اس نے یہ شعر کہا کہ تیرے عشق میں وہ عالم اس کو آپ فٹ کریں اللہ کی محبت میں تیرے عشق میں وہ عالم بھی گزر گیا جنو پر تیرے عشق میں وہ عالم بھی گزر گیا جنو پر کوئی مجھ سے بات کرتا تو میں اشک بار ہوتا کوئی مجھ سے بات کرتا تو میں اشک بار ہوتا کہ اس کا ذکر تم نے کیسے کر دیا ذرا ایک دفعہ اور تو نام لو کوئی مجھ سے بات کرتا تو میں عشق بار ہوتا اور بندے نے زمین پہ عرض کیا کہ یہی میرا مسئلہ ہے کہ ہے جان ایک میری میں مگر نہ تجھ پہ یارب فدا بار بار ہوتا یہی میرا مسئلہ ہے کہ ہے جان ایک میری اور یہ صحابی کے قول سے استعمال ہے کہ جب صحابی رونے لگے دوسرے صحابی کی سزا دیکھ کر کہ انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا تو اس کو ان کو گائے جیسے کڑائے میں پکا دیا گیا صحابی دیکھ کے رونے لگے آپ ڈر گئے نا اب رونا آ رہا ہے تمہارا بھی یہی اشر ہوگا پر میں ڈرا نہیں ہوں رو اس پر رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے وہ چلی جائے گی اگر سینکڑوں جانیں ہوتی تو بھی اس طرح فدا کرتا ہوں اللہ جہاں اس پر رو رہا ہوں ایک جان ہے اتنی جلدی کام ختم ہو جائے گا اس پر رو رہا ہوں تو علم تو ان کی کلی ہوں ان مالا یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے بس سانسنا زمین و آسمان کی یہ پسندیدہ نہیں ہے اسی لیے اگر دل کی شاعری ہے اور حالات حاضرہ کو بیان کیا جا رہا ہے حقائق کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں غزل کی بھی بہت ساری گنجائش موجود ہے حقائق ہوں یہ سب بیکار باتیں نہ ہوں اس میں اور اس کے باوجود آگے یہ فرما الدین عامن عامل الصالحات بذکر اللہ کثیر ہوں اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے اور ایمان لاتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں مگر وہ لوگ وہ مستثنا ہیں ان شعرا سے مستثنا ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا آگے نہیں پڑھا یہ یہ ہے تم لوگوں کے لیے کیونکہ وہ جہاد میں شیر پڑھتے تھے حضرت عمر کے سامنے شعر پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ نے رواحہ یہ واقعہ حضرت مفتی نظام الدین شام زئی رحم اللہ تعالی نے بندے کی کتاب میں لکھا روح سلوک میں تقریر لکھتے ہوئے میرا کوئی خاص تعارف نہیں تھا اپنے استاد جن سے میں نے ارشاد السرف پڑھی ہے منوری ٹاؤن کے استاد تھے ہماری مسجد کے امام تھے ان کو میں نے دے دیا کہ آپ کے تو استاد ہیں آپ ذرا دے دیجیے انہوں نے دیکھنے کے بعد بس بغیر تعارف کے انہوں نے چار صفحے کی تقریر لکھی حضرت والا کا نام تھا اصل میں بندے کا کیا کام تھا شروع میں حضرت والا کا نام لکھا گئی ان کے شاگرد ہیں ان کے مرید ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن روا نے شیر پڑھا برسر میدان حضرت عمر نے کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیر پڑھ رہے یعنی کوئی ادب کے خلاف بات آپ نے فرمایا کیا عمر ان کو شیر پڑھنے دو ان کے اشار کفار پر تیر کی طرح برستے کرتا ہے زخم زخم اثر سینے نئے آدو لگتے ہیں تیرے شیر بھی شمشیر کی طرح لگتے ہیں تیرے شیر بھی شمشیر کی طرح دشمن میری ہستی کو مٹانے پہ لگا ہے دشمن میری ہستی کو مٹانے پہ لگا ہے شاید شاید کہ کہ میرا میرا تیر تیر نشانے نشانے پہ پہ لگا لگا ابھی تو ہمارے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہم کو معلوم ہے ہم نشانے ہم اہل آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں کہاں تک ضبط بے تابی کہاں تک پاس بدنامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رضی اللہ تعالی جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے فرمایا ابو دجانا یہ تیرا اترا اترا کے چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے مگر اس لیے پسند ہے کہ تو میدان جہاد میں اس طرح چلتا ہے اس لیے پسند ہے اور جگہوں پہ یہ چاند پسند نہیں اور جگہوں پہ ان کی ساری پسند ہے اور یہاں پہ جو ہے سیر پر سوا سیر ہو کوئی ہے ہمسا ہو تو سامنے آئے یہاں پہ حقیق فقیر ڈاکٹر عبد القدیر نہیں چلے گا ڈاکٹر عبد القدیر تو چلے گا لیکن حقیق فقیر بندے حقیر نہیں چلے گا بلکہ یہاں پہ یہاں پہ اگر تم سیر ہو ہم سوا سیر ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا خود ہی ہندوستان کے جواب میں جب ہندوستان نے کہا تھا ہم چھ منٹ میں پاکستان کو ایسا ویسا کر دیں گے ایسا ویسا تو انہوں نے جواب دیا ہم تین منٹ میں ہندوستان کو تباہ کر دیں گے کیا سمجھتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے مسلمان کو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے یہ صرف باتیں نہیں یعنی اللہ کا شکر ہے حقائق بھی ہیں اور مسلمان کے پاس وہ دل ہے وہ دل ہے جو جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ بندے نے ایک نعت میں عرض کیا ہے کہ راستہ کوئی تو ہو وسلے شہ ابرار کا آج سے پندرہ سال پہلے تقریباً میں نے شاہر بھائی گھر شیر سنایا تھا راستہ کوئی تو ہو وسلے شہ ابرار کا دیر کا ہو دور کا ہو دیر کا یا دار کا راستہ کوئی تو ہو وسلے شہ ابرار کا دیر کا ہو پانی کے جہاز سے صحیح دیر کا ہو دور کا ہو دیر کا یا دار کا اور جسم تو کفار کے بھی پہلوانوں کے سے ہیں دل کہاں سے لائے کوئی جعفر تیار کا جسم تو کفار کے بھی پہلوانوں کے سے ہیں دل کہاں سے لائے کوئی جعفر تیار کا دل کہاں سے لائے کوئی جعفر تیار بڑھتے چلے جا رہے ہیں حضرت والا نے کتنی دفعہ یہ واقعہ سنایا تو اس وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ کیا بات ہے ہم نے اتنے پہلوانوں کو کھلایا پلایا مسٹنڈا کیا یہ لوگ کیوں پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں کٹتے چلے جا رہے ہیں وزیر نے کہا کہ ان کے جسم مسٹنڈے ہیں ان کے پاس دل نہیں ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل ہے سینے میں دل ہے جبھی وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے گھوڑا بھی اتنا ٹرین کہ وہ لاشوں کو پیر سے پیچھے کر رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ وہی ہیں کہ جن کے جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں جن کے انداز کی گھوڑوں کے سموں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں آج مسلمان نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اسی لیے ذلت کی زندگی گزار رہا ہے عزت کی زندگی آج آج ٹیپو سلطان کا فلسفہ بدلا جا رہا ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی جو ہے سو سالہ زندگی سے بہتر ہے آج کہتے نہیں سو سال جیو چاہے سر جھکا کے جیو دوسروں کی چاہے پوجا پاٹ کرتے جیو لیکن زندہ رہنا ہے بس کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر زندہ رہنا ہے نو کمپرومائز ان سب چیزوں میں کمپرومائز جائز نہیں ہے جہاں پہ ہاں جہاں پہ جائز ہے وہاں پہ جائز ہے اسی لیے اہل علم کے پیچھے چلنا چاہیے تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ الدین امن و عامل والد سے ان چیزوں کا ان چیزوں کو مستفنا کیا جیسے بل عصر میں سارے انسانوں کو لے لیا سب انسان خسارے میں ان الانسان لفی خسر ان بے شک ال تمام انسان لفی خسر خسارے میں ہیں پھر سارے کے سارے الدین آمن مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل ایمان لا کے کافی نہیں سمجھا جیسے آج کے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے فرمایا میں کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہتا ہے اور گناہ عذاب و بلا کو ان سے دور کرتا رہتا ہے جب تک اس کے حقوق میں استخفاف نہ کیا جائے فضائل تبلیغ کی یہ حدیث میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حضرت مولانا شاہ اب راہل حق صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے سنی کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہتا ہے جب تک اس کے حقوق میں استخفاف نہ کیا جائے صحابہ نے پوچھا حقوق میں استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے فرمایا گنا کھلے عام کیے جائیں اور اس کے روکنے کی کوئی صحیح کوئی کوشش نہ کی جائے کھلے عام گنا آج ہو رہے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے تو امر بن معروف کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کچھ ہی ہے وہ بھی اتنا تو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اور نہیں منکر تو بالکل ہی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ کم از کم اپنی ذات سے تو ہم کریں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے مر رہا من کم من کرن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے مر رہا من کم آب علیہ السلام مر رہا جو بھی دیکھے من کم تم میں سے مر رہا من کم من کرن گنا کو ہوتا ہوا من کر کیوں کہا انجان چیز ہے گنا انجان چیز ہے اور معروف جانی پہچانی چیز ہے نیکی جانی پہچانی ہوتی ہے گنا انجان ہوتا ہے مر رہا من کم من کرن پر تبدیل کر دے اپنے ہاتھوں سے اگر اس کو اختیار ہے اگر اختیار ہے کیا اپنے گھر سے اپنے ٹی وی نکالنے پہ اختیار نہیں ہے ٹی وی بھی نکل جائے اور بیوی بھی نہ روٹے یوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے دونوں کام ہو جائے طریقے سے ہونا چاہیے مار دھاڑ سے نہیں ہوتا سنجیدگی سے ہوتا ہے اپنا عمل مضبوط کرنے سے ہوتا ہے اپنا عمل مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں ورنہ جو ہے کل کو بھگتنا پڑے گا ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے ہماری اولاد کیا بھیجے گی ہمیں جب وہ ٹی وی اور ڈراموں میں مشغول رہے گی بندے ناچیر نے اقبال کی رنی پہ عرض کیا کہ مقابی روح اب بیدار ہو کیوں کر جوانوں میں کہ وہ مشغول ہیں فلموں ڈراموں اور گانوں میں مقابی روح کہاں سے بیدار ہوگی ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی بیچاروں کی حالت یہ کہ نماز نہیں ہو رہی ہے وضو قائم نہیں رہتا کس لیے قائم نہیں رہتا یہ بھی بتانے کی بات ہے اس لیے کہ وہ یعنی پہاڑی دیکھتے رہتے ہیں اور شادی کے لیے تیس سال کے لڑکے سے میں نے کہا ابھی تک شادی کہ نہیں ابھی بوٹ نہیں ہے اور بڑے بھائی کے بڑے بھائی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ارادہ ہے ضرورت ہی نہیں ہم سے آگے بھی بتاؤں کہ کتنا بتاؤں گا کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی کیوں ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی صوفی قسم کا کہتا ہے اپنے والدین کو تو والدین کہتے ہیں اس نے بھی نہیں کی اس نے بھی نہیں کی تجھے ہر وقت شادی کی لگی رہتی کیا جاتا ہے بھائی میں نے کہا بڑھ لڑکے کو بتاؤ اپنے والدین کو کہ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں سانڈ کی طرح پھرنے سے منع کیا جاتا ہے جہاں عزتوں کو تار تار نہیں کیا جاتا جہاں نگاہوں کی حفاظت سکھائی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھائی جاتی ہے جہاں ہاتھوں سے جوانی ضائع نہیں کی جاتی جہاں پر جوانیوں کی حفاظت کی جاتی ہے شاب و وہ وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ چڑھتی جوانی ہو اور اللہ کا حکم اس پہ نافذ کرے پھر اس کو حلال نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی جو حلال نہیں جو حرام کاری کر رہا اس کو حلال کی ضرورت کیا ہے بتائیے بتائیے کسی چور ڈاکو سے کہیں کیا تمہیں نوکری لگا دیں کیا ضرورت ہے تم یہ کیا بات کر کیسی مثال ہے اچھا۔ ہم تو ایک ایک گھنٹے میں کتنا کچھ کما لیتے ایک چیز ہے ہمارے پاس دو ڈبل ٹی ٹی کہنا پڑتا اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں فرمائے افسوس ہے کہ یہ سمجھدار طبقہ بھی نہیں سمجھ رہا اس بات جنہوں نے ایسا کہا اپنے بچوں وہ بھی دیندار ہیں بظاہر افسوس یہ ہے کہ وہ بھی بظاہر دیندار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا اور وہ بچہ کوئی سولہ سال میں نہیں کہہ رہا پچیس سال میں کہہ رہا یہ کیوں ہے یہ اسی لیے ہے کہ دین سے دوری ہے بے خبری ہے خود اپنی شادی تو کر لی بڑی شان و شوکت سے مگر اولاد کی شادی کرانا بھول جاتے ہیں کہا مجھ سے بڑی حسرت سے ایک بڑی کہا مجھ سے بڑی حسرت سے ان ہاں، میریڈ لڑکے نے کہ ایک پیرنٹس کیا اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں بہت پہلے یہ خطاب سے بڑی حضرت سے میریڈ لڑکے نے کہ یہ پیرنٹس کیا اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں کیا ان کو شادی نہیں ہوتی کرائی جاتی تھی جلدی شادیاں ہوتی تھی پہلے زمانے اب پڑھو پڑھو بس پڑھوا ہاں جی مولانا مدر صاحب کے پاس میں دو منٹ بیٹھا ایک پرچہ آیا امتحان ہے امتحان ہے بڑی اس کی طبیعت خراب پر میں آج کل والدین اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کچھ بھی کرو ہم نہیں جانتے فرسٹ آنا چاہیے بس چاہے کچھ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی پوچھ نہیں کچھ بھی کرو اے ڈی کے ساتھ اسٹڈی کرو کچھ کرو لیکن ہونا چاہیے ہمیں first number A one grade چاہیے ہم نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے درمیانے پہاڑے دریا بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار بارش سمندر کے اندر ڈھاک پیر باندھ کے ڈال دیا اب کہتے ہیں کہ دیکھو دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے ہوشیار رہنا یہ اولاد کی تربیت کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی اور ایک تو یہ پوچھ ہوگی ہے نا کہ اولاد کی تربیت تم نے صحیح کیوں نہیں کی حضرت میر صاحب نے فرمایا حضرت والا نے ایک پرچہ چھپوایا تھا کہاں پر ناظم آباد میں اور اس میں یہ لکھا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ جو والدین ٹوپی داڑھی اور پینچا اوپر رکھنے کے باوجود اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے یعنی ان کو بادشاہ اللہ والا نہیں بناتے ان سب کے باوجود وہ فاسق و فاجر ہیں اگر وہ ان کو ٹی وی سے منع نہیں کرتے اور ان کا لباس اور ان کا ان کی گیدرنگ ایسی ہے وہ چلو ٹھیک ہے بعد میں صحیح ہو جائے گا خود تو یہ ان سب صورت حال کے باوجود فاسق ہے کیونکہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کو اپنی اولاد کی سب سے پہلے فکر ہوتی ہے تو یہ تو ایک بات ہو گئی جی جائے اب دوسری ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں اتنا نہ ہو بس اتنا اتنا رہو کہ بس تھوڑا سا دنیا بھی لے کے چلو دونوں طرف لے کے چلنا چاہیے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو کیا شیر کا بندے نے اس کا جواب دیا کہ بتوں کو توڑ دو مت ان کو ساتھ لے کے چلو بت تو تین سو ساٹھ تھے کیوں آپ نے منع کیا تین سو ساٹھ کو چھوڑ دو ایک کو ساتھ لو بتوں کو توڑ دو مت ان کو ساتھ لے کے چلو بس ایک قادر مطلق کی ذات لے کے جاؤ بس ایک قادر مطلق کی ذات لے جو جو طاقت والا ہے جو قدرت والا ہے اس کی اس کی مدد کو اس کی معیت کو ہم نے چھوڑ دیا اور سارے معاشرے کی مدد ہم چاہتے ہیں یہ بھی راضی ہو جائے وہ بھی راضی کوئی ناراض نہ ہو کوئی ناراض نہ ہو خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی مفتی صاحب یہ شیر اکثر پڑھا کرتے کہ آج کے مسلمان کا مسلک یہی ہے خوب سلح کھل رہے جہاں جائے ویسی بات کرنے لگے یہ مسلمان کا مسلک نہیں ہوتا مسلمان کا مسلک بالکل دو ڈوک ہوتا ہے خود غلو حصل میں کافا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایک ہوتا ہے حق الیقین عین الیقین علم الیقین عین الیقین حق الیقین اور ہمارا ہے ڈلم الیقین اگر ایسا ہو گیا تو مگر کیا ہوگا اگر پوری داڑھی رکھ لیں گے بال شرح ہو جائیں گے اور شرعی پردہ گھر میں نافذ کر لیا تو کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اتنا بھی یقین نہیں ہے ہم جس کے لیے قربانیاں دیں گے وہ ہمیں ایسی چھوڑ دے گا اور کون ہمارا بال بیکا کر لے گا ہم ہم دین پر عمل کر رہے ہیں ہم کسی کسی جو ہے وہ ایسی چیز پر عمل کر رہے ہیں جو جو دینی پہ عمل کر رہے ہیں وہ تو نہ ڈر رہے ہیں نہ شرما رہے ہیں ماحول معاشرے سے کسی سے مولویوں سے کسی سے بھی نہیں اندر اندر تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ آ نہ جائیں ان کی اکثریت تھوڑا سا خوف ہے جب بھی تو بار بار بیانات دیتے رہتے ہیں کہیں ان کی اکثریت نہ جائے ورنہ تو یہ بہت زبردستی کرنے والے لوگ ہیں جناب اسلام اسی کا نام ہے ورنہ اگر کوئی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کو نماز پڑھنے پہ مجبور کرے گناہ سے روکے اس کو یہ مر رہا ملکم فلیدی کی اصل جو وہ ہے اصل جو اس کا اس کا مقام ہے وہ ریاست ہے کہ ریاست ان گناہوں کو اپنی طاقت سے روکے اس لیے اسلام پھیلا تو اخلاق سے ہے نافذ چوکٹ چوکٹ جو ہے وہ وہ تلوار سے اس کو ملی کیونکہ نافذ ہونے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی اور طاقت ندارت چلو کم از کم ابھی ہم کہہ تو دیں کم از کم جتنا ہمارے اختیار میں پر علم یہ سطح پر لسانی اگر اتنا اختیار میں نہیں ہے تو اپنی زبان کو کم از کم ہلا دو یہ چیز دیکھو مناسب نہیں ہے صحیح نہیں ہے جائز نہیں اتنا بتا دو آج نہیں تو کل کھٹک تو پیدا ہو جائے گی واقعی یہ تو میں غلط کام کر رہا ہوں تو میں نے یہ سنا یہ مسئلہ یہ پتا تو چل جائے گا اس کو کم از کم اگر اس کی بھی اتنی بھی باتوں میں نہیں ہوتی کیسے کہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے بعد ایسے شکیل وقت ہوتے ہیں کہ وہ کہنے والے کو اور فور بکتے یا یا دین یا سنت کا مذاق اڑانے کا اندیشہ ہے تو اس یہ رنگا کہ دل میں برا جانے گالی کا اب افل ایمان یہ ایمان کا آخری درجہ ہے پھر جو ببانگ دہل کر رہا ہے اس کے پاس کون سا درجہ ہے یہ سوچنے کی بات ہے جو کے دوہل گانے بجا رہا ہے جو کے دوہل گناہ کی دعوت دے رہا ہے جو کے دوہل یہ سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو شریعت و سنت کے سری خلاف ہیں پھر بتائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اگر شیخی فرماتے ہیں اسی حدیث شریف کے فائدے میں لکھتے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے نے آپ علیہ السلام السلام سے پوچھا کہ کیا کسی بستی پر عذاب جب آتا ہے گناہ کی وجہ سے تو وہاں کے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا حضور علیہ السلام السلام نے فرمایا ہاں دنیا میں سب پر آئے گا آخرت میں وہ لوگ نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے اب شیخ آگے لکھتے ہیں اس لیے وہ لوگ جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں اس سے مطمئن نہ رہیں کہ اگر منقرات کے ان شو پر کوئی وبا یا بلا یا مصیبت نازل ہوئی تو یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے بعض و تقریر کرنے والے اور جو ہیں جو بعض و تقریر اپنے لحاظ سے کیا جا رہا ہے لیکن اتنی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ ایسا غلبہ ہو کہ اس کو جو ہے روکا جائے باقاعدہ اس کے لیے ایک آدمی کی محنت سے تو نہیں ہر آدمی اس فکر کو محسوس کرے ہم سمجھتے ہیں بس یہ کام مولوی صاحب کا ہے مقرر واحد صاحب کا ہے ہر آدمی کا یہ کام ہے کہ وہ عامر بن معروف بھی کرے نہیں انل منکر بھی کرے اور جیسا کہ حضرت والا کے بل میر صاحب سنا رہے تھے حضرت والا نے فرمایا خانقاہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے خانقاہ وہ ہے خانقاہ وہ ہے بہت پہلے حضرت والا نے یہ بات فرمائی تھی خانقاہ اگر کوئی صوفی اللہ والا ہے دفتر میں وہ دفتر اس کی خانقاہ ہے اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ کتابیں تقسیم کر رہا ہے ہمارے حضرت والا کے خاص مریدین کا یہی حال ہے جس کو یہ فکر نہیں ہے اور وہ کم از کم کسی کو کتاب بھی نہ دے سکے دوستی تو اتنی پرانی ہے اس کی دینداری کی بھی فکر ہے آج ہی میں نے سیر صاحب سے کہا فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں دن رات ایک کیا ہوا ہے کمانے ان کو کم از کم کتاب تو پیش کرے یہ اس سے قطع نظر کی اس کو کیا فائدہ ہوگا امریکہ میں بیٹھے ہوئے شراب سپلائی کرنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کو فائدہ نہیں ہوگا اپنی امید پہ اور اس سے دو چار باتیں کریں اور اس کو ہی کریں وہاں تک یہ بات پہنچائیں اور اللہ کتاب میں تعبیر ہوتی ہے اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہوگی کیا معلوم ہے اپنا سا کام تو آدمی کر لینا جہاں تک ہو سکتا ہے اتنا کام تو کر لے تو دفتر میں بھی ہوگا تو دفتر اس کی خانقاہ ہے دکان میں ہوگا دکانداری بھی چل رہی ہے اور ولی سازی بھی چل رہی ہے ولی سازی بھی چل رہی دکانداری کے ساتھ ساتھ ولی سازی بھی چل رہی وہاں بھی وہ اللہ والا بنائے گا لوگوں کو اسی طرح گھر میں ہے تو گھر میں بھی یہی کام چل رہا تو جہاں ہے مسلمان ہر جگہ اللہ والا رہے اور خود اللہ والا رہنے کا یہی طریقہ ہے والا میں صرف دیوانہ بننا کافی نہیں ہے صرف پڑھ لیا کافی ہے دوسروں کو بھی پڑھائے علم جو ہے وہ پھیلانے کے لیے لے کے بیٹھ جانے کے لیے نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے تقوا کی دولت عطا فرمائی اب تقوا اور اور اس اس للہیت کی دولت کو آگے پھیلائیں عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے حضرت حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے شیئر فرمائے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے اس طرح رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے اور جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ شیخ وقت کی صحبت میں آئیے جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے اپنی رائے کو فنا کرنا پڑے گا اندھا کہہ رہا ہے نہیں نہیں ادھر سے نہیں چلو ادھر سے چلو بینا صاحب ہاں بینا صاحب بینا کو مشورہ دے رہے ہیں میرا خیال ہے یہ مناسب راستہ نہیں پھر کیوں ہاتھ پکڑا جا خود سے جانا اندھے کہیں گے تو مرید ہونے کا کیا مطلب ہے مرید ہونے کا یہ مطلب ہے ارادہ یورید ارادہ تو ترکل ارادہ حضرت شیخ شیخ الدین یحییٰ منری نے یہ عبارت نقل کی ہے سات سو سال پہلے کے بزرگ آج وہاں مجاور بیٹھے ہیں بزرگوں کو لوگوں نے کاروبار بنا دیا حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر آڑے آتا ہے وہی مسئلہ نذرانے کا آڑے آتا ہے وہی مسئلہ نذرانے کا اور شورش کشمیری نے کہا تھا پیفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑوں گا بفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر تو لکھا الرادہ ترک الرادہ ارادہ یعنی مریدی نام ہے اپنے ارادوں کو ترک کرنے کا اور اپنے جس کو رہبر بنائے اس اس کے کی بات پہ چلنے کا سمجھ میں آئے یا نہ آئے سمجھ میں آ جائے تو عمل کرنا کون سا کمال ہے میاں یہ تو شریعت کی بات تو سبھی سمجھ میں آتی ہے اور بتا دیا یہ حدیث ہے یہ قرآن حدیث ہے اور یہ کا اقوال ہے وہ کچھ بھی نہ ملے پھر بھی کہا جائے سر منڈا دو کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے حضرت والا نے فرمایا کسی نے پوچھا فیروز بھائی تو پوچھ سکتے تھے نا حضرت میں تو دادا بن گیا ہوں میرے لیے تو گنجائش ہوگی اور پوچھتے تو شاید اجازت بھی مل جاتی لیکن شیخ جانتا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے یہ کیوں پوچھ رہا ہے بھائی اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے جب شیخ جس چیز سے خوش ہے بس ٹھیک ہے کسی نے یہ بھی کہا کہ اہلیہ کہتی ہے مجھے پسند نہیں ہے نے فرمایا کہ تمہاری ہی محبت میں ایسا ہم کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو ہم پسند نہ آ جائیں تاکہ بال بڑے رکھنے سے جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے تاکہ دوسروں کو ہم پسند نہ آ جائیں اور من جانب لیڈیز اور من جانب لیڈاز نظر لگنے کی جو ہے وہ کا اندیشہ موجود ہے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے کیوں ہوئے بھائی لیے کہ ضرور میں ہے ایک بات تو رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ بیان کا انداز اور ہوتا ہے اور سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے سمجھانے میں ملامت ملامت اور طنز و تشنی نہیں ہونی چاہیے سمجھانے میں ناسہانہ انداز ہونا چاہیے ایسا نہیں کرو یہ اچھی چیز نہیں دیکھو یہ جو ہے گناہ ہے بری بات ہے کوئی کتاب پیش کر دی اس کو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے بیان کا انداز اور ہوتا ہے انداز گرچہ میرا تلخ ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تلخ اس لیے کیا جاتا ہے بعض دفعہ بعد کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے بتائیے اب بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے اس پہ عمل نہ ہو رہا ہو یا جو ہے نماز نمازیوں کا یہ حال ہے گناہ ایسے کھلے عام ہو رہے ہیں پھر کیا کہنے والے کا کہ اتنا بھی حق نہیں کہ وہ تھوڑا سا اس کو جو غم پہنچ رہا ہے اس کو اس طرح بیان کرے نہیں صاحب بہت سختی کی بات ہے یہ بڑی نرمی کی بات ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں آنے والوں کا فقدان یہ بڑی نرمی کی بات ہے کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اس طرح یہ بال اس طرح گال اور یہ اور اس کے باوجود الٹے چلے جا رہے ہیں تو کچھ تو دکھ ہوگا نا حضرت والا فرماتے جب کسان ہل چلاتا ہے ہلچل بچ جاتی ہے ہل چلاتا ہے اس کو محنت ہوتی ہے نہیں ہوتی پھر اگر کھیت میں فصل فصل نہ لگے تو اس کو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو افسوس ہوتا ہے اسی لیے فرمایا کہ بھائی جب شیخ بار بار ایک بات کہہ رہا داڑھی پوری بڑھاؤ ایک مٹھی اور اگر خزاب لگانا ہے براؤن لگاؤ سیاہ خزاب نہ لگاؤ اور بہت گنجائش کر کے ایک مفتی صاحب نے یہ بھی نکالا کہ چالیس سال کی کم عمر سے کم عمری میں اگر بال سفید ہو گئے تو یہ بیماری کی وجہ سے ہے عام طور پہ تو اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ لگا سکتا ہے بیوی اگر کم عمر ہے اور فرق محسوس ہوتا ہے اس میں گنجائش نہیں چالیس سال کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے کالا کرنے کی براؤن کرنے کی گنجائش ہے براؤن گنجائش ہی نہیں براؤن کرنے میں کوئی حرج نہیں poly colour seventy seven number دیکھیے معلوم کیجئے لیکن دور سے بھی کالا نظر نہ آئے حضرت میر صاحب صاحب آئے تو وہ غیر تو دیندار ہیں اور آتے بھی تو آپ نے کون سا لگایا انہوں نے یہ بتایا یہی لگایا فرمایا آپ نے یا تو زیادہ لگایا یا پھر انہوں نے زیادہ بلیک کلر ملا دیا لہٰذا ایسا نہ ہو کہ دیکھنے سے بلیک نظر آئے دیکھنے سے براؤن نظر آئے پہلی زر براؤن نظر آئے کیونکہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے یہ دوسروں کو دھوکہ دینا ہے اور جب اسٹرکچر ہل رہا ہو تو ڈسٹربر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اسٹرکچر تو اندر سے ہل رہا ہے کہ اونچا اور اوپر سے ڈسٹمبر پر روک کیا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ جیسا ظاہر باطن ہے ویسا ظاہر ہو جائے ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے جبریل علیہ السلام سب کو جانتے ہیں کس کی کتنی عمر ہے کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے کالا خزاب لگانے والے کے پاس بھی جائیں گے جس کی داڑھی نہیں آئی اس کے پاس بھی جائیں گے جب حکم ہو جائے گا یہ کتنے آج کل ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بیالیس آدمی آج ہی جو ہے وہ ان کی خبر ہے تو یہ سب سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس اگر تیار رہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہر وقت تیار رہے ہم اسی لیے بار بار کہا ہے ہم تیار رہیں اس نہیں کہ داڑھی رکھنے سے نیک بننے سے آدمی مرے گا نہیں مرے گا تو مرنا بھی اس کا کامیاب جائے گا ان اللہ دنیا سے تو بہرحال جانا ہے جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا تو شیر تو رہ گیا اور وہی باز ہو گیا لیکن وہی مقصود یہی ہے کہ نصیحت کی بات ہو چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے سلطان نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کے ابھی رات کی مجلس میں اشعار ہوتے تھے نقل کرنے والا کون ہے جس کا ایک ایک حرف اس پہ مناظرہ کیا جا سکتا ہے علی میاں ندوی رحم اللہ تعالیٰ کہ رات کی مجلس میں کورس کے انداز میں لوگ شیر تھے لوگوں نے اسی کو قوالی بنا دیا وہ رس کو سمجھا کہ یہ قوالی ہو جو بہت اچھا عمل ہے اور قوالی سے پہلے ایک مزہ نگار نے لکھا ہے اور حقیقت شاید اس نے لکھا ہے کیونکہ اس نے واقعی کی طرح لکھا ہے فلاں جگہ میں پہنچا تو قوالی ہونے والی تھی اس سے پہلے انڈین گانا چل رہا تھا یعنی کہ یہ کیا لگایا ہوا تم لوگ کہا کہ یہ مجمع جوڑنے کے لیے لگایا ہے تاکہ مجمع اکٹھا ہو جائے اس کے بعد قوالی شروع کرے قوالی بھی گناہ ہے لیکن انڈین گانا تو گناہ ہے ہی اور لوگ سمجھتے ہیں قوالی ثواب ہے قوالی بھی گناہ ہے کیونکہ ہر وہ کام جس میں میوزک ہو موسیقی ہو حضرت مولانا جانی صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے فرمایا کہ صحیح کہتے ہیں کہا کہ حضرت کیسے فرمایا کہ بھائی جیسی روح ہوتی ہے ویسی غذا ہوتی ہے جس کی روح اللہ والی ہوگی پاکیزہ ہوگی اس کی غذا اللہ بکر اللہ تطمئن معین القلوب دلوں کو چین اللہ ہی کی یاد سے ملتا ہے اور جس کی روح ناپاک ہوگی جیسا جیسا جو ہے ذوق ہوتا شاہباز جو ہے وہ شکار شاہین اور شاہباز شکار کی یہ بغیر نہیں کھاتا کسی دیکھا نہیں کسی نے کوئی ثابت نہیں کر سکتا یہ کیس کہ وہ جو ہے مرے ہوئے جانور کو نوچ رہا ہے اور گد کا یہی مشغلہ ہے کرگز کا یہی مشغلہ تو ذوق ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور اب ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کرگس بننا ہے شاہین بننا ہے ایک شیر میرا ایک شیر امریکہ سے آنے والے کیا نام ہے ان کا نظر امام یا اس طرح کوئی نام ہے منظر امام تو وہ شیر مجھے خود سناتے ہیں تمہارا یہ شعر تم نے ازر سنایا حضرت والا کو کہ اثر شاہین بننا ہے تو خصلت چھوڑ کرگس کی اثر شاہین بننا ہے تو خصلت چھوڑ کرگس کی بھلا مردار کھانے والا بھی شہباز ہوتا ہے بھلا مردار کھانے والا بھی شہباز ہوتا ہے یا تو ہم شہباز بن جائیں یا مردار کھانا چھوڑ دیں ہم دونوں چیزیں چاہتے ہیں اسی لیے تو کہیں کے بھی ہو نہیں پاتے ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں پھر بتاتے بھی نہیں ہے شیخ جیسا فیروز بھائی کہتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہے ادھر قدر کی نماز میں اطلاع بھی نہیں کرتے کہ ہم اٹھتے نہیں اب شیخ کا یہ کام ہے کوریتا رہے گا یہ کام شیخ کا نہیں ہوتا ہاں کبھی ایسی رہوانہ پوچھ لیا کیسے چل رہی ہے بدر کی نماز اور بات کیا چل رہی ہے ذرا سا کمزوری ہے ذرا سی کمزوری ہے پندرہ دن سے نہیں اٹھے ذرا سی کمزوری ہے اور پھر بھائی کہنے لگے تو جب اس کو جرمانہ بتایا جاتا کہ نہ اٹھو تو ناشتہ نہ کرو ہاں اگر تم نے چھ بجے چھوٹ گئی ناشتہ نہیں کیا کتنے بجے اٹھا تھا ساڑھے بارہ بجے اٹھے تو ناشتہ کیا کرے گا کھانا کھائے گا سارے اور اور جو جرمانہ لگایا کچھ ہاں جرمانہ دس روپے میں نے دیا فیکٹری کا مالک ہے دس روپے جرمانہ دے رہا ہے تو آرام سے دیتا رہے گا ارے بھائی کم از کم دو سو روپے تو دو اتنا کہ جس سے تھوڑی نفس کو تکلیف ہو اور حصہ بقدر جسہ اسی لیے مشاہد سے پوچھ کے کرے شیخ کو بتائے کہ میرا یہ نماز اتنی ضائع ہو رہی ہے اور اس کے بدلے میں میں یہ کر رہا ہوں آپ اس کا علاج بتائیے جس کو فکر ہوگی وہ کہے گا ہم تو چاہتے بس ہم بچے رہیں دور اسی لیے رہیں کہیں ان سے پوچھ نہ لیا جائے کہیں قریب گئے تو قریب جلتے ہوئے دل کے ہمارا دل بھی نہ جل جائے کہیں کہیں وہ آگ لگ نہ جائے اللہ فرماتا یہ دنیا کا کی بجلی انسان کو مارتی ہے جس کو کرنٹ لگا اسے دور رہو اس کو پکڑو مت ورنہ تمہیں بھی بجلی لگ جائے گی اور فرمایا یہ اخروی کرنٹ جو ہے یہ حیات عطا کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجلی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو تمہیں بھی وہ بجلی لگ جائے گی قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی دل سے دل میں یہ آگ پہنچ جاتی آج تو کمپیوٹر کے دور نے آسان کر دیا ایک کیبل لگاؤ اور کیبل کی بھی ضرورت نہیں بلو ٹوتھ سے بہت کچھ کام ہو جاتا ہے تو دل سے دل میں نہیں منتقل ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں ہم چاہتے نہیں ہیں جیسا جیسا چاہنا چاہیے جیسا چاہ جیسا دنیا کے بارے میں چاہتے ہیں تعلیم چاہیے حاصل ہو گئی نوکری چاہیے مل گئی چھوکری چاہیے مل گئی پھر اللہ والے ولایت کیوں نہیں مل رہی ہے کیونکہ ہم چاہ نہیں رہے صحیح سے اور راستہ وہ چل رہے ہیں لیکن ذرا ادھر ادھر سے چل رہے ہیں اسی لیے مشکل میں بھی ہے پریشانی میں بھی اگر ہم پریشانی سے بچنا چاہتے پورے اللہ والے بنے اور اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ رہیں یہ کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے منصور صحیح کہا کہ دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کی مصر بنو تو درد دل خون تمنا سب ان کی طرح ہو صرف دسترخوان پہ یہ نہیں کہ حضرت کو بہت کباب بہت پسند ہے اس لیے میں بھی بہت شوق سے کباب کھاتا ہوں آج جیسے جیسے لوگ ہر گو سے رام اللہ تعالیٰ کی یاد میں حلوہ کھاتے یہ وہی والا وہی والی محبت ہے کیا کہ شیخ کو بھلا چیز پسند شیخ کا خون تمنا اس کی اش بار آنکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگو اور یہ مانگ حضرت والا پر بند یہ مانگ کے جاؤ مجلس میں کہ اللہ میرے میرے میرے گناہوں کی قدرت سے استغفار کر کے جاؤ اور میرے گناہوں کی قدرت سے شیخ کو کوئی قدرت نہ پہنچے اس میری گناہوں کی ظلمت کو آپ چھپا لیجئے معاف کر دیجئے تاکہ میرے شیخ کو قدورت نہ پہنچے اور میرے شیخ کو مجھ سے اتنا خوش کر دیجئے جتنی خوشی کی انتہا ہے اس سے آگے جہاں خوشی ختم ہوتی ہے ہمیں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہم جیسے تیسے بس پہنچ جاتے ہیں اسی لیے اللہ والوں کے پاس جانے سے شرمائے گھبرائے نہیں لیکن پہلے استغفار کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مان کے جائے اللہ ہم ایک مقصد کے تحت جا رہے ہیں صرف بیان بازی مقصود نہیں ہے کہ بیان بہت اچھا ہوتا ہے لچھے دار ہوتا ہے کبھی لچھے اچھے دار نہ بھی ہوا ہو سکتا ہے بالکل سادہ سادہ ہوا تو مقصود کیا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا کوئی بیان نہ ہوا عشق <clears throat> جب بے زبان ہوتا ہے رش کے سدھا زبان ہوتا ہے رش کے سدھا بیان ہوتا ہے بعض دفعہ بیان نہ ہو تو بیان مقصود نہیں مقصود کچھ لوگوں کا اللہ کی محبت میں مل کے بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ایک کرنا چاہتے ہے بولنا کیا ہاں۔ پچھلی دفعہ ہم نے منع کر دیا تھا تو ایک دفعہ امید ہے یقین کے درجے میں کہ منگل کے دن انشاءاللہ مکی مسجد میں ماڈرن کمپلیکس میں انشاءاللہ شاء کے بعد عشاء کتنے بجے ہے وہاں پہ نو پونے نو عشاء کے بعد انشاءاللہ مکی مسجد میں بیان ہوگا منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے اور ہم سب اسی آپ کی محبت کی لالچ میں جمع ہوئے ہیں اپنی محبت کی بھیک ہم سب کو عطا فرما دیجیے یا اللہ جو اعلیٰ درجے کی آپ نے شراب اپنے اولیاء اللہ کو دلائی اس کا کوئی قطرہ ہمیں عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دیجیے یا اللہ تاکہ یہ باتیں جو کہنے والا کہہ رہا ہے ہاں، اس کے دل میں بھی اتر جائے اور جو سننے والے سن رہے ہیں ان سب کو بھی اس کا یقین آ جائے یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمارے بہت سے دوست احباب بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے عمر حافظ عمر کو یا اللہ مکمل شفا یاب فرما دیجیے یا اللہ تکلیف کو یا اللہ دور فرما دیجیے مکمل شفا یاب فرما دیجیے ہمارے بریا کی بچی بیمار ہے یا اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما دیجیے اور جتنے بچے بوڑھے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عادل نصیب فرما دیجیے ہمارے حمزر رضوان کے والد صاحب انتقال فرما گئے یا اللہ ان کی بے حساب مفرت فرما دیجیے اور یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے قبر و حشد کی تمام منزلوں کو آسان فرما دیجیے ہمیں بھی یا آپ کے پاس آنا ہے اور منہ دکھانا ہے یا اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہوں ہماری آنکھیں کھول دیجیے ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے یا اللہ نفس و شیطان ماحول اور معاشرے کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے آپ اپنی سو فیصد فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارا ادارہ تعمیر ہو رہا ہے غیر سے مدد فرما دیجیے یا اللہ جملہ دینی خود کی حفاظت بھی فرمائیے اور یا اللہ جملہ دینی مدارس اس کی کفالت بھی آپ قبول فرما لیجئے پاکستان کو یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا دیجئے اور یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خلقی محمد علی و اجمعین آمین و